حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جو کارڈ کھانے والا ہوگا صاحب وسط یعنی صاحب مال مال اپنے اپنے کو دانتوں سے پکڑے ہوگا کہ صدقہ کرے گا نہ قرضہ دے گا بلکہ بخیل بنا رہے گا حالانکہ اسے اس بات کا حکم نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپس میں احسان کرنے کو مت بھولو اور مجبور لوگ مجبوری کی وجہ سے بے کریں گے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی بے سے منع فرمایا ہے اور دھوکے کی بے اور پھلوں کے تیار ہو جانے سے پہلے انہیں فروخت کر دینے سے منع فرمایا ہے سننے ابو ابوتابوت حدیث نمبر تین ہزار تین سو بیاسی